گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام آ اس کے دن چڑھے